کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں ہوتی تھی اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا وہ اور کچھ نہیں نہیں کر سکتا سکتا تھا تھا کوئی حق جتا مگر وہ اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا اور یہ اس نے کیا اپنے لباس کا وہ گھٹیا سا رنگ کا دپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا مگر جب جانے لگا تو ایک دفعہ بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا بے حیا ہاں وہ اسے قابل تھی پچھلے دو روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے وہ اس وقت ایسے ہی محسوس کر رہا تھا اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا لیکن وہ ان کے گھر نہیں جائے گا اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی لڑکی نہ ہو اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدزن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید قسم کے شک و شبہ میں پڑ گیا تھا یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتی ہو یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرت نے اسے بکھلا دیا ہو اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو مگر کم از کم ایک بات واضح تھی کہ پسند ناپسند ایک طرف مگر وہ کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں حیا کی رضا شامل ہو اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ منقطع انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے لانت ہے مجھ پر جو میں نے سلیمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پہ دل صاف کر لے برسوں اس نے اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے دو سے زیادہ چہرے ہوتے تھے دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا اب اپنی بیوی پر سے بھی کھو دیا تھا اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا بس چند دن وہ اس لڑکی پہ مزید نظر رکھے گا آخر اسے ممی کو اس رشتے کو توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں سے واپس اس لڑکی تک آ گیا تھا وہ نوجوان جس کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو بیٹھتے دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے فرائی پین بھی دے مارا تھا وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے قریب سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا لیکن شک کا جو کھٹکا اس کے دل میں پڑ گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے کے ای ای میل میل ایڈریس ایڈریس پہ کلون کلون لگا دیا تھا اس اس ہیکر باعث اب میں جیسے ہی کوئی میل آتی یا باہر جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پہ موصول ہو جاتی وہ اس لڑکی کا نام نہیں جانتا تھا اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منکوہا کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں اگر ہے تو بہت اچھا کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے پھر ممی کو راضی کر لے گا ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی مگر اس کا تذبذ بہرحال ختم نہیں ہوا تھا داور کی شادی کو آٹھ نو دن گزر چکے تھے اس سے پہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا اس کا موبائل بجا دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا وہ حیا کی ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی ابھی بھیجی تھی دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جہان نے موبائل کی سکرین پہ چمکتا پیغام پڑھا national response centre for cyber crime اس نے اچھمبے سے اس ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم سیل کو میل کرنے کی میل میں ایک ویب سائٹ پہ کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند روز قبل منعقد ہوئی تھی کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دی گئی تھی وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے جہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار کم ہونے کے باعث کھل نہ سکی خیر ویڈیو بعد میں دیکھ لے گا ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا اور وہ میل کا کا جواب دن بعد ہی دیا کرتے تھے اور ان طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا وہ پہلے شکایتی فارم بھیجتے جو ایف آئی آر کے مترادف ہوتا اور پھر ایک دفعہ بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے اب یہ خاندانی لڑکیاں کدھر تھانے کچہری کے چکر کاٹتی پھریں گی اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے اس سے لاکھ گلے شکووں کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا ممی سے اس نے حیاء کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ لے لیا تھا ممی سے کو کوئی خاص رابطہ تو نہ تھا بس ایک دفعہ فاطمہ مامی نے حیاء کے موبائل سے کال کیا تھا تو نمبر آ گیا تھا اس نے چند لمحے سوچا پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ڈائل کیا یہ سرکاری فون تھا اس کا نمبر کسی کی سی ایل آئی پہ نہیں آتا تھا صرف پرائیویٹ نمبر لکھا نظر آتا تھا آواز بدلنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی کا یا پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا اس لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی یہ خودکار نظام اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے دسویں حصے بعد حیاء کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچاتا تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز دھیمی تھی خوبصورت مگر مدھم سا گھمگیر پن لیے صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھی ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازمن کہتے ہیں ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں اس بات پہ وہ باقاعدہ سٹ پٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا جہان نے قدرے اچھمبے سے ریسیور کو دیکھا وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی شاید مسئلہ سنگین تھا اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے قریباً دس منٹ بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو کھول رہا تھا جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ آیا یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار خاندان فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں وہ مکمل طور پر زنانہ فنکشن نہیں تھا اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی جے بھی نظر آ رہے تھے وہ بھی تو مرد تھے ان سے کوئی پردہ نہیں کوئی شرم لحاظ نہیں کیسے لوگ تھے یہ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو دکھ تیش استجاب ایک دم وہ بہت اپسٹ ہو گیا تھا بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا جیل میں گزرے وہ ایک ماہ دس دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا تھا مگر ختم نہیں کر پایا اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر فرق ہو جاتا ہے اسے اتنا غصہ تھا اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا جتنا اس واحیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا بس وہ دونوں دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے دو مختلف انسان تھے دریا کے دو کنارے اور اب تو وہ ممی کی خوشی کے لیے بھی اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام فون پہ کیوں بتایا بہرحال اس غلطی کو وہ کور کر لے گا وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے یہ بات کی بات تھی ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے پانچ ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہوں ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو انہی کے پاس رہے گی اس صورت میں تو اور بھی مسئلہ ہوگا کہ وہ استنبول میں دو شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیو قدام میں اگر وہ دو دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تو پھر رازوں میں بھی شریک نہیں کرنا وہ یہی بات بار بار سوچے جا رہا تھا ان کے ہاں کام کرنے کے دو طریقے بتائے جاتے تھے واسطہ اور بلا واسطہ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا اگر وہ ناکام ہو جائے تب واسطہ راستہ چنا جاتا فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی یا شاید وہ طلاق لینا چاہے اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی اف ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے حماد اس کے آفیشل کام میں آج کل اس کی مدد کروا رہا تھا وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا دیکھو میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے پہ تیار ہوں ورنہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تمہاری بیوی ترکی پڑھنے جا رہی ہے تمہاری نگرانی کرنے نہیں اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمیوں پہ شک نہیں ہوگا تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو اصل بات یہ ہے کہ تم اس کو وہاں اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پہ راضی ہے مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا جیسے اسے سچ سن کر برا لگا ہو بہرحال وجہ جو بھی ہو وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا دوسری طرف اس نے ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا اور یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایکویٹر سے لیا تھا اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کرا دیا تھا اور اس نے جس جس کو وہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی پھر بھی اگر نیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہ تھا کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی ساری دنیا سے تو وہ نہیں نکلوا سکتا تھا بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہیں آتی مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ چار پانچ گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکیٹری کی کار کا انتظار میں گزارنے تھے وہ ایک ایسی مرکزی شہرہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا اس کو مہم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی اس سڑک پہ تو نہیں مگر قریب کی ایک ذیلی سڑک پر وہ ایک ٹریفک جیم میں ضرور پھنسی ہوئی تھی جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی دعا تھی بالخصوص سفر سے پہلے اگر خواجہ سرا دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے وہ اس وقت دعا کے اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق چاہے معذور دے یا صحت مند وہ تب تک آپ کو نہیں رکھ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی ہے مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں میں سے ہوگی جو خواجہ سرا کی بدعا سے ڈرتے تھے وہ صرف پانچ منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا مگر وہ کچھ سننے پہ تیار ہی نہیں تھی اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پہ کبھی کوئی احسان کیا تھا وہ کوئی بات سننے پہ تیار ہی نہ تھی بلکہ مسلسل ان کو ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی یہاں تک ہوتا تو ٹھیک ہی تھا مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم سے ریئیکٹ کرنے کی عادت اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دیں وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا وہ ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا اور اسے شدید غصہ آیا دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا وہ اسے نہیں روک سکا اسے اپنی بے بسی پہ غصہ آ رہا تھا اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا کافی گھنٹیوں بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ایسا لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں اپنے گھر میں کیا بتایا ہوگا شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو یا شاید پھول چھپا دیا ہو کوئی بعید نہیں کہ وہ کل اپنے ابا کو ساتھ لے آئے ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی جو بھی تھا وہ کافی باہمت لڑکی اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لگتی تھی اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ دو جمع دو کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا وہ خود ایک کاملیت پسند تھا اس کی کور اسٹوری میں کوئی خامی کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے اور وجہ بہت سادہ سی تھی وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے ایک کامل اور ٹھوس وجہ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پر حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا اس کا کوئی رشدار دار ان کے قریب استنبول میں رہے یہ اس کے لیے کوئی خوش آئین بات نہیں تھی مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل G P S tracking device ڈال کر واپس کر دیا گیا اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گی جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس کی ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے یہ سچ تھا کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کی کمپیوٹر میں پڑی ہوگی لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے کو وہ خود بھی حیران رہ گیا ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھی وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا شاید ہمار ٹھیک کہتا ہے پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو بہت مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تب اٹھی یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے وہ جانتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی مگر کس وجہ کی بنا پر اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی ابا اور اس کے پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اڑ گئی تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بکے میں ایک ننہ سا کارڈ لکھ کر ڈالا آنے کا شکریہ اے آر پی کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی وہ جیسے بہت غصے میں تھی ان تمام دنوں میں وہ یہ پہلا دن تھا جب دھیان نے اس پہ بہت ورک سرف کیا تھا گو کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا مگر کیوں شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی اس اس کے بعد کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا اگلے دو دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا تیسرے روز وہ رات میں پھر سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں پھر وقت پہ پہنچ کے خود کو ہیرو ثابت کر دیں اگر اگلا شخص مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی مند ہے البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے جو بھی تھا وہ میجر احمد کا امپریشن اس پہ بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈالی دراصل میجر احمد ہے چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا این وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کے احسان مند ہے بھی یا نہیں مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون رکھ دیا وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی تھی وہ جان گیا تھا پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آیا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پہ کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا شاید اس کی بددعا سن کر وہ رک جائے پھر وہ چبوترے کے دیوار کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے مگر وہ ذرا سی رکی موڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی اس کا ذہن واضح طور پہ کہیں اور الجھا ہوا تھا جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا اس کو اب واپس جانا تھا پندرہ جنوری کو اس کی فلائٹ تھی اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں اگر ایسا ہوتا تو تم ان کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اپناتے ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے مگر تم جو بھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں کہ ان کو روک سکو بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو انات بھرا ہے وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکساتا ہے تم خود بھی کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے مگر وہ حماد کی ایسی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی سو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی پھر پنڈی چلی گئی تھی شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے ایف سیون کی طرف جاتے دیکھا کل رات بھی وہ جنا سپر میں تھی سو آج بھی شاید وہیں جا رہی تھی اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا بہرحال اس نے حماد سے بات کی وہ لوگ ایف ٹین جا رہے تھے مگر چونکہ وہ آیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جنہ سپر چلا آیا حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرف پلان کرنا چاہ رہا تھا چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بالمشافہ ملاقات پہ راضی ہو گیا تھا اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے مواقع ڈھونڈے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چوکتی اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے اپنے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی عادی تھی وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی جو بھی تھا اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہی ہوتی تھی میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی حماد نے وہی سے اسے فون کیا تھا وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے اس میں جہاں ایک خالی چبودرا سا بنا ہے ہاں مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے وہ خالی نہیں ہے اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی ہاں آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے تم وہاں جاؤ وہ ادھر ضرور آئے گی وہ بہت سے بولا تھا وہ بہت وسوخ سے بولا تھا وہ کپڑے تہہ کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا کہ کیا وہ واقعی چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا جہان تم کنفیوزڈ ہو اس نے خود کو سرزنش کی پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا وہ لیپ ٹاپ کے سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا حماد کا نمبر فون پہ دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور اب وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی اس نے کال موصول کی اچھی بے عزتی کروائی آج تم نے میری ہم ایک دم شروع ہوا سیدھا ہو بیٹھا وہ سخت غصے میں اس کو ملامت کیے جا رہا تھا میرے بھائی ہوا کیا ہے نے پہچان لیا انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتا دیا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداگری کر رہا تھا لانت ہے مجھ پہ اور لانت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا اس نے اس نے کیسے پہچانا جب اس کے منہ پہ سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا میرے ہاتھ پہ جو نشان ہیں اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے انہی سے انہوں نے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی تو تم نے اس سے بات نہیں کی میں اس سارے ہنگامے میں کیا بات کرتا میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شاپ کیپر آ گیا اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی وہ ہمیں جانتا تھا بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے وہ اب نہیں ہو سکے گا کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد ہی رکھی اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا جی ہاں ایک منٹ مجھ سے بول لو خیر مگر خود سے جھوٹ مت بولو سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم کبھی ان کو روکنا چاہتے ہی نہیں تھے تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئیں اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا حماد ٹھیک کہتا تھا اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی چاہیے وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں اس نے بلاخر خود سے سچ بول ہی لیا وہ کسی لڑکی کے اپنے آساب پہ حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو جہان کو اس کا اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا چلو ٹھیک ہے وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر ہی لے گا اب وہ مطمئن تھا آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا وہ اسے جانتی تھی مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتے ہی جہان کو بیوکدہ کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھے دیکھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی وہ اس ویڈیو میں اور اے آر پی کے کمرے میں کیا کر رہا تھا مگر پھر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اصاف سن پڑ گئے پہلے اسے شوق لگا پھر غصہ چڑھا مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین مقابل کے چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہان نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ آنر جہان ہی عبد الرحمن پاشا تھا عائشہ اور بہارے کا عبد الرحمن پاشا تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا مگر ایک منٹ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچا اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن ہے کسی نے نہیں اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبد الرحمن ہوگا تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے ان کا اصلی بیٹا گمشدہ بیٹا جو عرصہ پہلے عدلار چھوڑ کر چلا گیا تھا ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا تبھی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی پاشا بے مسٹر پاشا اسی نام سے جہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے فون مسلسل بجے جا رہا تھا اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا ابا کی سیکیٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے مگر کوئی سنے تو اس نے ریسیور اٹھایا جی میم ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں میں انہیں بھیج دیں اس نے ناگواری کی اٹھتی لہر کو دبا کر کہا اور فون رکھا صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا صرف یہ نہیں وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو ڈبی میں واپس ڈال دی باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی وقت کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہوا اس کے لبوں پہ ہمیشہ کی طرح استضائیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کونیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی کیسی ہیں آپ میڈم ایم ڈی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا آپ بتائیں کیا کام تھا وہ خشک لہجے میں بولی وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں کل بورڈ آف ڈائریکٹر میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں وہ پتہ دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا کیسی کیسی قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی آپ جانتی ہیں کہ تمام ڈائریکٹرز اگر مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں عدم اعتماد کی قرارداد تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی شاید ولید نے تازہ تازہ کمپنی لا پڑھا تھا ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا کل آپ اس آفس سے باہر ہوں گی مجھے افسوس ہو رہا ہے مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں ادھر نہیں وہ اب بھی لب بھیچے اسے دیکھتی رہی آپ یوں کریں اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی جو پڑے گی میں یہی بتانے ادھر آیا تھا وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا بیٹھیں اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا اب میری بات سنیں حیا دونوں مٹھیاں میز پہ رکھے کرسی پہ ذرا آگے کو ہوئی میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی سننا چاہیں گے ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے اس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی کون سی گفتگو انجان مننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا میں جانتی ہوں کہ اسٹریٹ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا اس کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں میرے پاس ثبوت ہے وہ کہہ رہی تھی ولید لب بھیج گئے اور آئی برو تن گئے آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتا مادام مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ بھی نہیں دکھانا مجھے صرف اپنے ابا کو یہ بتانا ہے ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں اسی ہفتہ دوبارہ جوائن کر لیں گے آج جب گھر جا کے میں آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے ہماری کمپنی لا کے مطابق اگر ایسا ٹریشن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں نہیں چھوڑتے سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا میں تمہیں جان سے مار دوں گا وہ غصے سے غرایا تھا میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا میں دیکھ لوں گا تمہیں ایک شولہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا اس آدمی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی جہان وہ ایک دم چونکی یہ ویڈیو تو اس نے لاکر سے ایک ماہ قبل نکالی تھی یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں وہ ابھی کہاں تھا پنکی نے پزل باکس تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک تک وہ وہ اسے کھول پائے گی تب شاید اس دنیا میں نہ رہے نہیں وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا اس نے سر جھٹکا وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا اس نے موبائل نکالا صبح سے وہ سائلنٹ پہ تھا اور اما کی کئی مسڈ کالز اور میسج آئے پڑے تھے اس نے میسج کھولا وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں کو منگوا لیا تھا ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ زفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں وہ اسے گھر لے آئے گا بس کار بھیج کر زفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی ضروری تھا کہ تایا ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے اسے خواہ مخواہ کوفت ہوئی بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشے کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا کوئی جواب نہیں پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرین کا نمبر لے سکتی تھی جہان وہیں ہوگا ہیلو وہ اداس مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا بہارے میں حیا بول رہی ہوں او حیا تم کہاں چلی گئی تھی وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی میں گھر آ گئی تھی مگر تم مجھے پتا چلا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو سب چلے گئے ہیں میں نہیں گئی میں اکیلی رہ گئی ہوں وہ جیسے آنسو پیٹے ہوئے کہہ رہی تھی عائشے بھی نہیں ہیں آنے بھی نہیں ہیں سب چلے گئے ہیں عبد الرحمن وہ کہاں ہے اس کی آواز میں لرزش در آئی تھی وہ صبح آیا تھا مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گا کدھر کدھر گیا ہے وہ وہ ایک دم بہت سے آنسو اس کے پلکوں پہ آ رکے تھے مجھے نہیں پتا مگر وہ جیسے ذرا ٹھہری اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا تمہیں پتا ہے حیا نہیں وہ حیران ہوئی اس نے تو مجھے نہیں بتایا آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کی مگر تم فکر مت کرو بہارے میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا مجھے نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی اس نے فون بند کر دیا کتنی ہی دیر وہ سر ڈیکس پہ رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی اس کا ذہن صرف ایک بات پہ مرکوز تھا جہان نے اس سے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا یہ ویڈیو تو پرانی تھی جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے کب بتایا جہان نے اسے جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا شام ڈھل چکی تھی سب جا چکے تھے وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے آپ ابھی تک یہی ہیں وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی ہم کچھ کاغذات لینے آیا تھا وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے تھے تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی اسے پھر سے اممہ پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی ان کا احسان لینا ضروری تھا اور جہان اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے لفٹ گراؤنڈ فلور پہ رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی الجھی سی چلتی باہر آئی جہان نے کب بتایا جھولے پہ اس رات یا ہسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے ساتھ تھے یا بات سنو میری ولید پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی لوبی خالی تھی سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے جو انہی کو دیکھ رہا تھا کیا ہے اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولتا وہ اسے تنبیح کر رہا تھا حیا نے کوف سے اسے دیکھا یہ دھمکیا کسی اور کو دو میں جا رہی ہوں گھر اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی کر لو جو تم کو کرنا ہے اپنی ساری فرسٹریشن باہر نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا وہ گارڈ کو معمول کی ہدایات دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی باہر آسمان نیلاہٹ بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا وہ اب بھی جہان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی اس کی گاڑی دوسری جانب کھڑی تھی اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی سی روش پر چل کر جانا تھا وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا وہ سیدھی طرح کوئی بات بھی نہیں کہتا تھا اس کی ہر بات پہلی ہوتی تھی آخر کب بتایا اس نے روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا اس کی نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن ہی نہیں پائی تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی ساتھ میں ٹائرز کی آواز ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چوک کر پلٹی وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتاری سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے ولید رکو اس کے لبوں سے کراہ تک نہ نکل سکی سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھے کہ اس نے بچاؤ کے لیے صرف چہرے کے آگے دونوں ہاتھ کیے دوسرے ہی لمحے بہت زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری جانب لڑکا دیا گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی باب بارہ ہوٹل گرینڈ کی بالائی منزل کے اس پرتائش پاور آفس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی مہک بھی پھیلی تھی وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ ہوٹل کے ریکارڈز چیک کر رہا تھا قریب رکھا ایسٹرے سگریٹ کے اجلے ٹکڑوں اور راک سے بھر چکا تھا یہ اس کی واحد بری عادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا اس کی غیر موجودگی میں ہوٹل عثمان شبیر دیکھتے تھے وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے ان کا بیٹا سفیر بھی ہوٹل میں ہی کام کرتا تھا لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھیں سفیر قدر غیر ذمہ دار اور فطرتاً لالچی واقع ہوا تھا عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے سو ان کی غیر موجودگی میں اسے سفیر کو ذرا کھینچ کر رکھنا تھا کل ہاں کل جا رہے تھے عثمان شبیر پاکستان ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے وہ ایک دم چوکا عثمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے دو ایکسچینج اسٹوڈنٹ حیا سلیمان اور ختیجہ رانا استنبول آئیں گی کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا پھر سیل فون اٹھا کر دیکھا باکس پہ لگی کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھی اس نے آج کی کی میلز چیک تازہ ترین میل اس کی ٹکٹ کاپی اور الیکٹرانک فارم تھا جو ڈورم الاٹمنٹ کے لیے ہیا نے پر کر کے بھیجا تھا اسے یہ میل صبح ملی تھی وہ مصروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا اب پڑھی تو بے اختیار چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اسموکنگ ڈرنکنگ سب کرتی ہوں سخت جھگڑالو ہوں پاگل لڑکی کیا کیا لکھ کر سبانجی والوں کو بھیج رہی تھی انہیں واقعہ خون خوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈورم دینا تھا اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی پانچ فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی ابھی اس میں پورے دو ہفتے تھے اب کیا کرنا چاہیے اس کو بلاخر ایک فیصلے پہ پہنچ کر اس نے فون اٹھایا اور عثمان صاحب کی ایکسٹینشن ملائی ہیلو عثمان بے آپ نے واپس کب آنا ہے بنا تمہید کے اس نے کام کی بات پوچھی بلا وجہ کی تمہیدوں سے نفرت تھی اسے پندرہ بیس دن تک کیوں پندرہ یا بیس آٹھ فروری کی فلائٹ ہے آپ حساب لگا لیں تقریباً وہ جیسے خود بھی گننے لگ گئے کیا آپ اتحاد ایئر لائنس کی پانچ فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں اصل میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے میرے ایک دوست کی بہن اپنی فرینڈ کے ساتھ استنبول آ رہی ہے پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہیں وہ ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر وہ کبھی مشکل میں ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے سخت قسم کا ایگو ایشو ہے متوقع طور پہ عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہ اس اس کی کی بیوی تھی ذمہ داری اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے تب بھی وہ نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا آخر وہ جان بھی کیسے سکتی تھی عبد الرحمن پاشا اور عبد عبدالرحم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کے اولاد تھے حبیب پاشا ایک درمیانی درجے کے بھارتی بزنس مین تھے وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ پہلی بیوی اور دو بیٹیوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آگئے تھے ترکی میں انہوں نے امت اللہ نامی ترک خاتون سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے وہ عرب کو عرب زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں بیوقدہ میں امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناتولیا کے ایک گاؤں چلی گئی جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے یوں وہ گھر بند ہو گیا کئی برس وہ بند رہا پھر طیب حبیب نوجوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر عدلار شہزادوں کے جزیروں پہ آ گیا اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوگدہ میں رہنے لگا دور اناتولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ عدلار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیوکتہ چلی آئیں مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا اس کی کمزوری اس کی ماں تھی جو اسے بہت عزیز تھی اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے اس دن اس کی ماں مر جائے گی تو ڈرگ اور آرم اسمگلنگ مافیا اپنی مثال آپ تھا برطانیہ میں پہنچائے جانے والی اسی فیصد ڈرگس ترکی کے راستے ہی آتی تھیں البتہ ادلار کا مافیا اطالوی یا سیسلین طرز کا مافیا نہیں تھا اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی ہیں لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں عہدے پاتے ہیں اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا ہے اگر اطالوی یا سیسلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے ترک مافیا ایسا نہیں تھا وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی تھیں کچھ عرصہ وہاں وارداتیں کرتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی کچھ عرصے بعد چہروں کے نقاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اٹھتی اور یوں ان کا کام جاری رہتا ان پہ ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے بہت مشکل تھا اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم جعلی کمپنیاں کریڈٹ کارڈز فراڈز اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھیں یونان سے ترکی اور ایران کے راستے ایشیائی ملکوں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پہ اسلحہ اسمگل کیا جاتا تھا اور بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال ہوتا تھا جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز میں پینٹریٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کے شپمنٹس کی مخبری کیا کرتے تھے کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس قیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی ساحل کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کر لیا مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت زبوحالی کے بعد لکشمی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنا ماضی اور احساس کمتری چھپانے کے لیے خود پہ کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں طیب حبیب بھی کوے اور ہنس کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا زندگی کا ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث وہ ذہنی طور پہ آج بھی اسی کلاس میں تھا بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کرنے والا کسی ڈھاپے نما ہوٹل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پہ تبصرہ کرنے والا خود بھی وہ اپنے ہوٹل میں اپنے آفس کے بجائے نیچے کچن میں پایا جاتا تھا ہوٹل کو اس نے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا اور وہاں ایک شریف آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا اس کی اسی فطرت کے باعث اس کے ورکرز اس سے خاصے بے تکلف تھے یہاں پر آ کر اس کے مصنوعی خول میں دراڑیں پڑنے لگیں تب ہی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا ترکی میں عموماً پہلے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے جبکہ ادلار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لقب کی وجہ سے نہیں اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے اس نے جہان کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پہ کام کرنے لگا اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں متعارف کروایا عبد الرحمن پاشا جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں بلکہ مافیا کا گروہ تھا اور چونکہ یہ اطالوی مافیا نہیں تھا اور اس میں کیپو اور مین میڈ نہیں ہوتے تھے سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ثابت نہیں ہوا پیسہ اس دنیا کے اکثر مسائل کا ریڈی میڈ حل ہوتا ہے زندگی اور خوشی کے علاوہ اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے طیب حبیب اور عبد الرحمن ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت برے انداز سے کیسے اپنے لیے موم کرنا ہے امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھیں کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست تھے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھیں چونکہ وہ بیوقدہ میں نہیں رہتی تھیں اس لیے طیب یہ سب ان کو بتانے میں آر محسوس نہیں ہوئی تھی وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا حبیب پاشا کے انتقال پہ ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے اور بھلے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا وہ جانتی تھی کہ یہ عبد الرحمن ان کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے مگر جب ان کا اپنا بیٹا بزد تھا کہ اپنے دوست کو اپنے بھائی کے طور پہ متعارف کروانے میں اس کا فائدہ ہے تو وہ بھی اس بات کو نبھانے کے لیے راضی ہو گئیں ویسے بھی عبد الرحمن ایسا بیٹا تھا جیسے وہ طیب حبیب کو بنانا چاہتی تھی اس کی اقدار تہذیب اخلاق غرض ہر شے آنے کے لیے فخر کا باعث تھی کافی عرصہ ان دونوں نے بیو قدم ایک ساتھ کام کیا البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبد الرحمن ٹرپل ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے عدلار میں اپنا نام بنانے کے لیے اسے ترک ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گرفتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو اسے مافیا تک پہنچا دیتا تھا یوں وہ ایک خالص ٹرپل ایجنٹ تھا جو صرف اپنی ایجنسی کے ساتھ وفادار تھا تاش کے پتوں کا گھر اس نے بہت محنت سے کھڑا کیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جس دن یہ پتے ذرا سی پھوک سے الٹے اس روز وہ اپنی جان بچانے کے لیے ترکوں اور مافیا دونوں سے ہی بھاگ رہا ہوگا مگر پھر خطرات کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے اس نے نامحسوس انداز میں طیب حبیب کے ہوٹل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا تھا وہ طیب حبیب سے برعکس شخصیت کا مالک ورکس سے خاص فاصلہ رکھنے والا باس تھا اس کے بیش قیمت سوٹ دو قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں جو بظاہر سونے کی لگتی اور گلاسز ہر شے طیب سے بہت مختلف اور پرفیکٹ ہوا کرتی تھی پاکستان سے اسے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے وطن واپسی پہ اس کی بیوی کو پاکستانی شہریت دے دی جائے گی مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا پھر ایک روز طیب حبیب اچانک سے یونان میں گرفتار ہو گیا اس میں جہان کا قصور نہیں تھا ہاں وہ طیب کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اس کے باس نے کہہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور طیب کو اس کے حال پہ چھوڑ دے اس نے بھی چھوڑ دیا اپنی مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا طیب نے کئی دفعہ اسے پیغام پہنچایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے مگر اس نے سنی انسنی کر دی البتہ ایک بات جہان نے اس کی مانی تھی اور وہ یہ کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے اس نے سب کو کہہ دیا کہ وہ خود بھی لا علم ہے کہ پاشا بے کہاں ہے اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ گواہ تھیں کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بہت محبت کرتا ہے اور اس پہ پانی کی طرح پیسے بہاتا ہے ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے و سرمائے کی وجہ سے ملی ہے وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتی تھی بس وہ بہت اداس اور بہت پریشان رہنے لگی تھیں وہ ان کے لیے دکھی تھا مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے گرفتاری اسی غیراز میں تھی سو اس کی اس بات سے سب مطمئن تھے اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو میں ہوتے ہیں اسی طرح ان سے کام نکلوایا جاتا ہے جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا اس کو ویسے بنایا اور پھر ہر ایک ورکر کی زندگی کے سیاہ اور آگ چھانے تاکہ جب کبھی کوئی ٹیڑھ پن کرے تو وہ اس کی رسی کھینچ سکے اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا اس نے عدلار میں اپنی ایک شہرت بنا لی تھی اور پھر آنے کے ساتھ دو لڑکیاں آ گئیں وہ امت اللہ حبیب کے رشتے کی پوتیاں تھیں ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا ماں باپ کی وفات کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا تو امت اللہ ان کو ساتھ لے آئیں